السلام علیکم سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلے لیکچر کے بارے میں تھوڑا بہت مزید پڑھنے کی کوشش کی ہوگی انٹرنیٹ کو یا اپنے ہینڈ آؤٹس کو یا اپنی ٹیکسٹ بک میں کچھ جھانکنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور یہ محسوس کیا ہوگا کہ سائیکولوجیکل میجرمنٹ اور ٹیسٹنگ کی ہماری عملی زندگی کے ساتھ کافی وابستگی دیکھنے میں آ سکتی ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا میجرمنٹ کا کورس تھوڑا سا خشک اور ٹیکنیکل کورس سمجھا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم دوبارہ سے بات کہتے ہیں کہ ایسا سمجھا جاتا ہے ضروری نہیں کہ یہ ایک خشک اور بورنگ مضمون بھی ہو ہم کوشش کریں گے اس مضمون میں مختلف کانسیپٹس ان کے بارے میں ہم بات کریں ان کی پریکٹیکل ریلیونس کو بھی ڈسکس کریں اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے بارے میں بات کریں اور جب ہم اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے بارے میں جان لیں گے تو یقیناً ہمیں وہ اپنے آپ سے متعلق محسوس ہوگا اور ہمیں بالکل بھی بورنگ محسوس نہیں ہوگا اور کسی بھی مضمون میں علم حاصل کرنے کے لیے اور تھوڑا سا عبور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو رٹنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کانسیپٹ کو ہم پریکٹیکلی کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں اور سائیکالوجی میں میموری میں کی جانے والی ریسرچ سے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے جو چیزیں ہم وقتی طور پہ رٹ لیتے ہیں وہ شارٹ ٹرم میموری کا حصہ ہوتی ہے اور جو ہی ہم ان کو استعمال کر لیتے ہیں وہ ہماری میموری سے مٹ جاتی ہیں لیکن جہاں کہیں ہم عملی ریلیونس کے حساب سے چیزوں کو یاد کرتے ہیں ان کو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور وہ ایک رٹے کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ وہ علم میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں تو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں مختلف تصورات اور مختلف ٹیسٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور جہاں ہمیں کسی قسم کی مشکل پیش آئے اس کے لیے ہمیں فوراً اپنی کتابوں سے یا نوٹ سے رجوع کرنا چاہیے مگر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے ہمارا کانسیپٹ کسی بھی چیز کے بارے میں خاصا کلیئر ہو آج ہم نام سے متعلق کچھ اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے بنیادی طور پر ڈیولپمنٹل نارمس کا تصور اور اس سے ریلیٹڈ مختلف کانسیپٹس یا تصورات ہم پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ جب ہم کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو اسکورس ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ را اسکورس ہیں را اسکورس بذات خود کچھ خاص میننگ فل نہیں ہوتے اگر آپ نے کوئی ایک ٹیسٹ دیا اور آپ کا اسکور مثال کے طور پہ ایٹی آ گیا تو ایٹی بذات خود کچھ معنی نہیں رکھتا جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ دوسرے لوگ جب یہی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کا اسکور عام طور پہ کس قسم کا آتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایوریج اسکور اس ٹیسٹ پہ کیا ہے اور جب ہم یہ بھی جانتے ہوں کہ بلو ایوریج اسکور کا کیا مطلب ہے اور اگر ایوریج سے زیادہ کسی کے اسکور آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب اور معنی ہوگا جس کا مطلب ہے کہ ڈرا اسکور کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی ایسی فارم میں کنورٹ کرنے کی یا ٹرانسفارم کرنے کی جس کی بنا پہ ان کی انٹرپریٹیشن ان کی تعبیر معنی خیز ہو سکے اور ان کا کمپیریزن بھی ہم کر سکیں چنانچہ ہم را اسکورز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں یا کنورٹ کرتے ہیں ڈیرائیوڈ اسکورز میں یا ڈیرائیوڈ میجرز میں اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب ہمارے پاس ڈیرائیوڈ اسکور آ جاتے ہیں یا ہم ڈیرائیوڈ میزرز کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی انفارمیشن ملتی ہے ایک تو کمپیرٹیو انفارمیشن اور ایک اسٹینڈرڈ کے بارے میں انفارمیشن نارمس ایک اسٹینڈرڈ یا ایک معیار ہے جس کے مطابق ہم کسی چیز کے اکارڈنگ ٹو نارم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں and we set that norms perform to the comparative function and the standard function comparative means that we can compare our performance with the norms performance one and two with in test if there are many we can compare the performance on various with each other. Standard function جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے ایک معیار ہے جس کے مطابق ہم جانچتے ہیں کہ کیا ہم معیار کے مطابق ہیں کم ہے یا زیادہ ہے جب ہم کوئی ٹیسٹ لے لیتے ہیں اس کے راسکوز کی کنورژن عمل میں آ جاتی ہے تو ہمیں دو طرح کی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں اور ان کو ہم دو طرح سے اینالائز اور انٹرپریٹ کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ڈیولپمنٹل لیول کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور دوسرے ہمیں کمپیریبل میجر کے آج کے لیکچر میں بنیادی طور پہ ہم ڈیولپمنٹل لیول کے حوالے سے بات کریں گے developmental norms all test use norms and norms can be various types and today we are going to talk about those various types of norms that are available to us Some norms are very widely defined, some are limited, narrowly defined, and more specific. The very first and basic concept is that of developmental norms. As the very name suggests, developmental norms pertain to norms that are related with developmental level. It is assumed that there are certain tasks, skills, behaviors that are learned at different levels of development. دوسرے لفظوں میں اگر ہم گروتھ اور میچوریشن کے حوالے سے دیکھیں تو جوں جوں گروتھ ہوتی ہے میچوریشن آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایزیوم کرتے ہیں اور ہمارے پاس ریسرچ لٹریچر موجود ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہر لیول کے ساتھ بچے جو ہیں اور بڑے بھی مختلف طرح کی کارکردگی دکھا سکتے ہیں مختلف طرح کے کانسیپٹ سیکھ سکتے ہیں اور مختلف طرح کی ٹاسک پر عبور حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ ڈیولپمنٹل نام کے تصور سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ٹیسٹ کو ایک سیمپل میں دیا جائے اور استعمال کیا جائے اس کے راس کو حاصل کیے جائیں تو ہم دیکھ سکیں گے کہ مختلف ڈیولپمنٹل لیول پر موجود بچوں کی پرفارمنس جو ہے وہ مختلف ہوگی مختلف طرح کی ٹاسک ہوں گی جو کہ تین سال کی عمر کا بچہ کر سکتا ہے ایسی ٹاسک ہوں گی جو صرف چار سال کا بچہ کر سکتا ہے اور ایسی ٹاسک ہوں گی جو کہ پانچ سال کا یا کسی بڑی عمر کا بچہ کر سکتا ہے اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ڈیولپمنٹل نام سے کیا مراد ہے ٹیپیکل پیٹرنس اور characteristics and age specific task اور skills of development at any age اور stage of development developmental norms are developed اور establish keeping in view maturation growth and development which means these norms refer to the fact that different things are learned as a result of maturation automatically نہیں ہوتی لیکن میچوریشن کا نتیجہ ہے لرننگ کا بھی اس میں اپنا دخل ہے سکھائی بھی جا سکتی ہیں سیکھی بھی جا سکتی ہیں ڈیولپمنٹل نارمس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایک سیمپل لیا جاتا ہے جس کو کافی بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی پرفارمنس کو ہم ڈیولپمنٹل لیولس کے حساب سے پرکھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایک اور چیز یا ایک اور طرح کی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے اور وہ یہ کہ کیا ہم جانتے ہیں یا ہمارے پاس وہ لٹریچر موجود ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ مختلف ڈیولپمنٹل لیولز کے اوپر کس کس طرح کے اسکلس سیکھے جا سکتے ہیں یا حاصل کیے جا سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ پہلے سے ہمیں یہ علم ہو اور اس کے مطابق ہم نارمس ڈیولپ کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک نارمیٹو سیمپل لیں اس پہ ٹیسٹ کو استعمال کریں اور اس میں مختلف عمر کے بچوں کو شامل کریں اور یہ تجزیہ کریں کہ مختلف ڈیولپمنٹل سٹیجز پہ موجود بچے جو تھے وہ کس کس طرح کی ٹاسک کو جانتے تھے یا کر سکتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ جب ہم مختلف عمر کے بچوں کے سکورز کو کمپیئر کریں گے تو وہ مختلف ہوں گے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی عمر کا بچہ جو ہے کم ٹاسک کر پائے گا اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی ٹاسک کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا جو کہ ایک بچہ ادا کر سکتا ہے ڈیولپمنٹل نارمس چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل ٹاسک پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیکس قسم کے فنکشن کے بارے میں مثلاً سینسری موٹر اسکلس میموری اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان پر مبنی ٹاسک بھی جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں ڈیولپمنٹل نارمس کے حوالے سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے اسکورس کیا مانی رکھتے ہیں چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ میں آن ایوریج بارہ برس کا بچہ 35 فائیو اسکور لے سکتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ 35 فائیو آئٹمس کا جواب درست دے سکتا ہے تو اگر ایک بچی 35 فائیو آئٹمس صحیح طرح سے حل کر لیتی ہے یا مکمل کر لیتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ ایوریج پرفارمنس دکھا رہی ہے دوسری جانب اگر ایک بارہ سال کا بچہ پینتیس کی بجائے ٹوینٹی ایٹ کا اسکور لیتا ہے جو کہ دراصل ایک دس سال کی عمر کے بچے کا اسکور ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بارہ سال کی بچی جو ہے یہ بلو ایوریج پرفارمنس دکھا رہی ہے اور اپنے ڈیولپمنٹل لیول کے حساب سے یہ ایک لوور لیول پر اسٹینڈ کرتی ہے دوسری جانب ایک دس برس کا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ وہ تمام ٹاسک کر لیتا ہے جو کہ ایک بارہ سال کی بچی کر پاتی ہے یا آن ایوریج جو بارہ سال کے بچے کر سکتے ہیں یا دس برس کا بچہ وہی چیزیں خود سے مکمل کر سکتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈیولپمنٹل لیول میں اپنی عمر کے باقی بچوں سے آگے ہے یا یہ ابو ایوریج پرفارمنس رکھتا ہے یہی تصور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ٹیسٹ میں اسکول گریڈس کے حوالے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے وہی چیزیں جو ہم مختلف ٹاسک کو لے کے ڈیولپمنٹل لیول یا ڈیولپمنٹل اسٹیج کے حساب سے دیکھتے ہیں اسی کو ہم گریڈ لیولس کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں مین کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹاسک گریڈ سکس کا بچہ کر پاتا ہے تو وہ اس گروپ کا ایک نام ہے یعنی گریڈ سکس کا ہم ایک نام متعین کر لیتے ہیں اور نام اس طرح سے متعین ہوگا کہ گریڈ سکس کے بہت سے بچوں کو وہ ٹیسٹ دیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کی ایوریج پرفارمنس کیا تھی اب کوئی بھی بچہ اگر وہ لیول حاصل کر لیتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اپنے گریڈ کے حساب سے ایوریج ہے اگر وہ ہائر گریڈ کے آئٹمس بھی کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابو ایوریج ہوگا اور اگر وہ گریڈ سکس میں پڑھتا ہے لیکن گریڈ سکس کے لیول کے آئٹمس نہیں کر پاتا گریڈ فائیو کے کر پاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ بلو ایوریج پرفارمنس کا مالک ہے this is one way of comparing performance with the norms but this approach is not easy to apply کہنے میں یہ بات آسان ہے لیکن اس کو کمپیئر کرنا مشکل ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ اکثر ٹیسٹ مختلف سب ٹیسٹ پر مبنی ہوتے ہیں اور اگر ہم اسکول گریڈس کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ مختلف مضامین ہر گریڈ میں پڑھائے جاتے ہیں it is not necessary that a person attempt all sub test over test attains the same developmental level in all sub test reaches to the same grade level or اور courses that he is studying اور that he or she has لرنڈ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیسٹ مثال کے طور پہ اگر وربل ابلٹی پر uh, مشتمل ہے اور نان وربل پر میتھمیٹیکل uh, ابلٹی پر اسپیشل ریزننگ uh, پر تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر وربل ابلٹی پر اباو ایوریج ہے تو اسپیشل ریزنگ پر بھی ابو ایوریج ہو یا سینسری موٹر میں بھی ابو ایوریج ہو ہو سکتا ہے کہ وہ وربلیبلٹی میں یا الفاظ پر یا زباندانی میں ابور کے معاملے میں تو ابو ایوریج ہو لیکن ارتھمیٹک ابلٹی میں یا میتھمیٹیکل ابلٹی میں وہ بلو ایوریج بھی ہو سکتا ہے which means it is very difficult to compare the results اور score of terms of developmental level اور گریڈ لیولس اور اس طرح کا کوئی سسٹم ضروری ہو جاتا ہے جس کے تحت ہم یہ کمپیریزن کر سکیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسکول میں جب ہم گریڈس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہر کلاس میں ہر لیول پر مختلف سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں کچھ کورسز ایسے ہیں کہ شروع سے آپ کو ہر گریڈ میں دکھائی دیں گے مثال کے طور پہ لینگویج کا کورس یا میتھمیٹکس ہو سکتا ہے لیکن کچھ کورسز ہیں جو کچھ کلاسز میں ہوتے ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم گریڈ نارمس کی بات کرتے ہیں یا اسی کے حوالے سے ڈیولپمنٹل نارمس کی تو اکثر اوقات ایک ڈسکرپینسی یا ایک فرق ہمیں دکھائی دیتا ہے ان اسکورز میں یا ان گریڈ لیولس میں جو کہ کوئی بچہ مختلف مضامین میں حاصل کرتا ہے جس کے نتیجے میں دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ ان اسکور میں یونیفارمٹی نہیں ہے وقت گزرنے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ مختلف فیکٹرز کی وجہ سے یہ ریزلٹس مختلف ہو جائیں کورسز کا فیکٹر ہو سکتا ہے اس میں ٹیچر کی پرسنالٹی کا فیکٹر ہو سکتا ہے کچھ کورسز ٹیچرز بہت توجہ سے پڑھاتے ہیں اور بچے ان میں اچھے گریڈس لے لیتے ہیں اور کچھ کورسز ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ٹیچر اتنی دلچسپی نہیں لیتا پڑھانے میں یا بچوں کو انڈیویجول اٹینشن نہیں دے رہا جس کے باعث بچے اچھا پرفارم نہیں کر پاتے اس کا مطلب ہے کہ محض ڈیولپمنٹل لیول کو یا ڈیولپمنٹل نارمس کو استعمال کرنا ہمارے لیے ایک پریکٹیکل تجویز نہیں ہوگی ہمیں کسی اور طرح کے نارمس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی Another concept concept that is is used with reference to developmental norms the of mental age. You are already familiar with this concept. Uh, the use of this concept and this terminology began after Simon and Binet's scale was introduced. uh, never use the term mental age he prefer to use the term mental levels لیکن دوسرے سائیکالوجسٹ جنہوں نے یہ ٹیسٹ استعمال کیا انہوں نے پریفر کیا کہ وہ مینٹل لیول کے بجائے مینٹل ایج کا تصور استعمال کریں اور ہم جانتے ہیں کہ یہی کانسیپٹ جو ہے مینٹل ایج یا ایم اے کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہم نے بعد میں انٹیلیجنس کوشنٹ کے فارمولے میں بھی استعمال کیا مینٹل ایج اور مینٹل لیول سے کیا مراد ہے بنے اور سائمن نے جب اپنا اسکیل بنایا اور اس طرح کے دوسرے بہت سے اسکیلس بھی بعد میں بنائے گئے ان اسکیلس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایج اسکیلس تھے ایج لیولس کے حساب سے بنائے گئے بنیادی تصور یہ تھا کہ مختلف ٹاسک مختلف عمر کے بچے کر پاتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مینٹلی ڈیفیشینٹ ہیں یا مینٹلی ریٹارڈیڈ ہیں جیسا کہ اس زمانے میں کہا جا رہا تھا چنانچہ جب انہوں نے اپنے نارمیٹو سیمپل کو یا اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کو بڑی تعداد میں بچوں کو وہ آئٹمس دیے تو آہستہ آہستہ یہ معلوم ہوا کہ ہر لیول جو ہے وہ خاص طرح کے آئٹم یا سب ٹیسٹ کو مکمل کر سکتی ہے اور ان سب ٹیسٹ کو ان آئٹمس کو اس ایج کے لیے ایک نام مقرر کر دیا گیا اور اسی کے حوالے سے بچوں کی جو کارکردگی تھی اور ان کی انٹلیکچوئل ابلیٹی تھی اس کی پیمائش کی گئی اگر کوئی بچہ اس لیول کے مطابق پرفارمنس دکھا پاتا تھا تو اس کی مینٹل ایج نارمل تھی اور جو ایسا نہیں کر پاتا تھا اس کی مینٹل ایج کو نارمل نہیں سمجھا جاتا تھا جو اسے ہائر لیول کے اوپر پرفارم کر سکتے تھے ان کو ابو ایوریج انٹلیکچل ابلیٹی کا یا ہائر مینٹل لیول کا مالک سمجھا جاتا تھا اور اس وقت یہ تصور بھی ہمارے سامنے آیا کہ ضروری نہیں کہ سب لوگوں کی مینٹل ایج اور کرونالوجیکل ایج ایک برابر ہی ہو کچھ کی مینٹل ایج کرونالوجیکل سے زیادہ ہو سکتی ہے کچھ کی کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ تر لوگوں کی مینٹل اور کرونالوجیکل ایج برابر ہی ہوتی ہے جس کا مطلب ہے ایوریج انٹیلیجنس مینٹل ایج کا کانسیپٹ جب استعمال کیا گیا تو اس کو کافی پذیرائی ملی اور یہ کافی پاپولر ہو گیا اور اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے ابھی کہا بینے اور سائمن کے اسکیل کے ساتھ ساتھ نئے بہت سے اسکیلز بھی سامنے آ گئے جو کہ ایج لیول بیسڈ ہی تھے اور جیسے کہ ہم نے ابھی کہا بنے نے خود کبھی یہ پسند نہیں کیا کہ وہ مینٹل ایج کا کانسیپٹ یا ٹرم استعمال کرے جبکہ دوسرے سائیکولوجسٹ نے مینٹل ایج کو زیادہ پسند کیا بنسبت مینٹل لیولز کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ ٹیسٹ بہت زیادہ تعداد میں بچوں کو دیے گئے اور اس کی بنا پہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی چھانٹی بھی کی گئی یہ دیکھا گیا کہ کون سے بچے اس لائق ہیں کہ اسکول کی نارمل مین اسٹریم میں آگے پڑھتے جائیں اور اگلے گریڈ میں چلے جائیں اور وہ کون سے بچے ہیں جن کو اسکرین آؤٹ کر دینا چاہیے اور ان کو ریمیڈیل کلاسز میں یا الگ اسکولوں میں یا الگ ایجوکیشن کے لیے بھیجنا چاہیے یہاں پہ ایک بات سامنے آئی کہ جب ٹیسٹ مختلف جگہوں پہ مختلف بچوں کو دیے جا رہے تھے تو بچے ضروری نہیں کہ تمام ٹیسٹ پر ایک طرح کی پرفارمنس دکھاتے ہوں اس طرح سے ایک سب اسکیل میں یا ایک سب ٹیسٹ میں بچہ جو ہے وہ ایوریج پرفارمنس دکھا رہا ہے دو میں بلو ایوریج ہے teen میں ابو ایوریج بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ ان سب کو ہم کمبائن تو نہیں کر سکتے ان کو ہم ایڈ اور سبٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے آخر اس کی انٹرپریٹیشن کس طرح سے کی جائے چنانچہ یہاں پہ ایک نیا تصور پیش کیا گیا جس کو ہم بیزل ایج کا کانسیپٹ کہتے ہیں اس سے مراد ہے the highest year at which a person passes all items for all the test that pass at higher year level the subject was given partial credit in months یعنی یہ تعین کر لیا گیا کہ ہائیسٹ لیول کون سا ہے جس پہ ایک بچہ پرفارم کر رہا ہے اور وہی اس کی بیزل ایج تھی اور اس میں اس کو مزید ایڈوانٹیج دی گئی کہ جتنا آگے وہ اسکیل سے اس لیول سے جتنے مہینوں کا زیادہ اچیومنٹ کر رہا تھا اس کو بھی اس کے اسکور میں ایڈ کر دیا جاتا اور اس کو اس کا کریڈٹ دیا جاتا اور یوں دیکھا گیا کہ یہ کانسیپٹ جو ہے سمپل مینٹل ایج کے کانسیپٹ سے بھی بہتر ثابت ہوا یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مینٹل ایج کا کانسیپٹ استعمال اس کا جاری رہا اور ہم نے اس کو انٹیلیجنس کے فارمولے میں بھی استعمال کیا لیکن یہ دیکھا گیا کہ اس کی کچھ شارٹ کمنگس تھی اور جس کے استعمال میں اور انٹرپریٹیشن کے دوران کچھ مسائل سامنے آئے مثال کے طور پہ mental age does not mean the same thing at different stages of life جب ہم مینٹل ایج کی بات کرتے ہیں اور difference between mental age of two people and difference between the mental and chronological age of the same person these things indicate one problem difference between the mental age of four years and five years is not the same as the difference between mental age of twenty four and twenty five ہم جانتے ہیں کہ بچپن میں بہت تیزی کے ساتھ لرننگ کی جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ پرفارمنس سیکھی جاتی ہے بڑے ہو کے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ ڈفرینس جو ہے یہ تبدیل ہوتا جاتا ہے چنانچہ چار سال کے بچے کی جو اگر مینٹل ایج جو ہے چار کے بجائے پانچ سال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چار سے بہت آگے ہے لیکن اگر ایک چوبیس سالہ شخص پچیس سالہ شخص والی ٹاسک کر لیتا ہے تو وہ کچھ خاص ڈفرینس نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ چوبیس اور پچیس بلکہ چوبیس اور اٹھائیس بھی کوئی خاص فرق نہیں ہوتا لیکن اگر تین سال کا بچہ پانچ سال کے بچے والی چیزیں کر لے تو اس کو بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی ہائی لیول کی پرفارمنس سمجھا جاتا ہے لیکن اگر پانچ سال کا فرق پچیس اور تیس برس کی عمر میں نظر آئے تو اس کو زیادہ بڑا فرق نہیں سمجھا جاتا as age progress the unit of M A tends to shrink یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کوئی بچہ اپنی عمر کے حساب سے پیچھے ہے مثال کے طور پہ اگر ایک چار برس کا بچہ تین برس کے بچے والی پرفارمنس دکھا رہا ہے تو جب وہ بچہ نو سے لے کے بارہ برس کی عمر کے بیچ میں ہوگا تو یہ فرق ایک برس کی بجائے تین برس کا ہو جائے گا یعنی جو بیکورڈنیس انٹلیکچل لیول میں چھوٹی عمر میں تھی جو عمر بڑھے گی وہ زیادہ نمایاں ہوتی جائے گی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چار برس کا بچہ چار والی ٹاسک نہیں کر پاتا لیکن تین والی ٹاسک کر لیتا ہے تو وہ فرق اس سے مختلف ہے جب ایک تیس برس کا شخص جو ہے وہ ٹوینٹیز والی ٹاسک کرتا ہے یعنی وقت گزرنے کے ساتھ بیکورڈنیس کی اہمیت زیادہ ہوتی جاتی ہے لیکن اگر کوئی ابو ایوریج ہے تو عمر گزرنے کے ساتھ وہ اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا پازیٹیو اور negative deviation from norm at different age groups does not mean the same اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی بچے کا اسکور پازیٹیولی زیادہ پازیٹیو ہے یعنی کہ زیادہ ہے اپنی ایوریج سے یا وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں جا رہا ہے یعنی ایوریج سے کم ہے مختلف ایج لیولز پہ اس کا مطلب مختلف ہوتا ہے سے مراد یہ ہے کہ محض مینٹل ایج کے تصور کو یا ڈیولپمنٹل نارمس کے تصور کو لے کر ہم اس پر انحصار نہیں کر سکتے ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم کچھ اور چیزیں بھی ایسی استعمال کریں جس کی مدد سے ہمیں ٹیسٹ کی اسکورس کی انٹرپریٹیشن میں مدد مل سکے اور ہم زیادہ واضح طریقے سے یہ جان سکیں کہ کسی شخص کا انٹلیکچل لیول یا اس کا ابلٹی لیول کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ گریٹ اکویبلنس کا کانسیپٹ ہے grade represent the on educational achievement test attend by children in certain grade بالکل اس طرح سے جیسے کہ ہم مینٹل لیولس کو ڈٹرمن کرتے ہیں اسی طرح سے ہم گریٹ اکوبلنٹس کو بھی استعمال کرتے ہیں مینٹل لیولس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک عمر کے بہت سے بچوں کو ٹاسک دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک اسکور حاصل کر سکتے ہیں یا کون کون سے ٹاسک مکمل کر سکتے ہیں اور جو کارکردگی وہ دکھاتے ہیں وہ اس ایج لیول کی نام بن جاتی ہے گریڈ اکویبلنس میں آپ کسی سرٹن گریڈ کے بچوں کی پرفارمنس لیتے ہیں اور اس کے مطابق گریڈ کا ایک نارم ڈٹرمن کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے آنے والے جتنے بچے وہ ٹاسک کرتے ہیں یا اچیومنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ گریٹ اکویلنٹ کے مطابق اپنی پرفارمنس دکھائیں گے اس کو ہم بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل ایج کو یا ڈیولپمنٹل نارمس کے تصور کو گریڈ کے تصور میں تبدیل کر دیا گیا ہے مگر یہاں پہ وہی بات جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے کہی تھی گریٹ اکویلنس میں ایک مسئلے کا ہمیں سامنا ہمیشہ رہتا ہے اور وہ یہ کہ مختلف لیولس میں مختلف گریڈز میں جب کورسز پڑھائے جاتے ہیں اور پورے سال کے دوران جو مختلف طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں بعض اوقات وہ بچوں کی پرفارمنس کو متاثر کرتی ہیں then there is another issue grades usually one grade اور ون کلاس اور one academic year last for about ten months two months are off for vacation mostly in the summer he what about months grade just entered grade seven is perform going to perform اور is perform the perform the same as a child has in grade seven for the past six months جس کا ایک حل یہ نکالا گیا کہ جتنے مہینے کوئی بچہ اپنے گریڈ سے آگے پڑھ چکا ہے اس کو ڈیسیمل پوائنٹس میں ظاہر کیا جائے چنانچہ جو بچہ پچھلے چھ مہینے سے کلاس سیون میں یا گریڈ سیون میں ہے جب وہ لیول ایکوائر کر لیتا تو ہم کہیں گے کہ اس کا لیول سیون پوائنٹ فائیو ہے جبکہ ایک بچہ جو بالکل نیا انٹرنٹ ہے سیون میں اور وہ لیول حاصل کرتا ہے تو اس کو ہم سیون کا گریڈ دیں گے مگر جیسے کہ ہم کہہ چکے ہیں اس میں بھی تھوڑے سے مسائل پیش آتے ہیں اور ٹیچر کا فیکٹر کورس کا فیکٹر کورس کنٹینٹ کا فیکٹر یہ چیزیں جو ہیں گریٹ اکویولنس کو متاثر کر سکتے ہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں گریٹ اکویولنس استعمال کیے جاتے ہیں اور بہت سارے جو بڑے لیول پہ کیے جانے والے اچیومنٹ ٹیسٹ ہیں ان میں انہی کو مد نظر رکھا جاتا ہے دیر از اندر کانسپٹ اور there is another approach approach that is use in this regard we also use different type of norms ordinal scales some psychologist have developed ordinal scales ordinal scales جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ اسکیلس ہیں جس میں کسی بھی آبجیکٹ کو ایونٹ کو کسی بھی فنامن کو ایک سرٹن رینک آرڈر میں ترتیب دیا جاتا ہے کسی سیکوینس کے مطابق اس کو بیان کیا جاتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ پوزیشن کے حساب سے بتایا جاتا ہے بہت سے سائیکولوجسٹ نے اپنے ایسے اپروچز یا اپنی ایسی تھیریز پیش کی ہیں جس میں وہ ڈیولپمنٹل لیولز کی بات کرتے ہیں اور جب وہ ڈیولپمنٹل لیولز کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں developmental levels are sequential this is one and two they are uniform یعنی اب چاہے ہم پیاجے کی تھیری کی بات کریں یا کسی اور تھیریس کی بتائے گئے ڈیولپمنٹل لیولس کو لیں ان کے مطابق یہ لیولز ایک یونیفارم پیٹرن میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان کا سیکوینس جو ہے وہ ایک مستقل پیٹرن کو یا مختلف آرڈر کو فالو کرتا ہے یعنی اگر اسٹیج ون ٹو تھری میں ڈیولپمنٹ کو بیان کیا گیا ہے تو اسٹیج ون ہی ہمیشہ وقوع پذیر ہوگی اور اسٹیج اسٹیج تھری ہی ہمیشہ آخر میں آئے گی so uniformity should be there and the sequence is going to be the same every time for all people اگر سیکوینس میں آگے گروتھ نہیں ہو رہی میچوریشن نہیں ہو رہی ڈیولپمنٹ آگے نہیں جا رہی تو یہ کسی پرابلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں ابھی ہم دو ایسی تھیریز کی بات کریں گے گیسل کا سسٹم اور دوسرے پیاجے کا ڈیولپمنٹل اسٹیجز کا سسٹم بنیادی تصور یہی ہے کہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل لیول پر پائے جانے والے بچے یا یا افراد خاص طرح کی ابلٹی کے مالک ہوتے ہیں خاص طرح کی کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور خاص طرح کا بہیویئر ان سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں گیسل نے جو سسٹم دیا that is Gesell developmental schedules and he talk about sequential patterning of early behaviour development the scale for develop to see the approach developmental at key ages from four to thirty six weeks are used اس سسٹم میں Associates وہ یہ ازیوم کر رہے ہیں یا ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ مختلف ڈیولپمنٹل لیولس کے اوپر مختلف اسٹیجز کے اوپر جو کہ ایک سرٹن سیکوینس میں ہمارے سامنے آتی ہے بچے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز یا بہیویئر سیکھتے ہیں اور ان سے وہ ہم آبزرو کر سکتے ہیں اور اسی کے مطابق ان کی اسکورنگ کی جاتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے مختلف طرح کے ٹاسک بنائے اسی سے ملتا جلتا اور شاید اس سے زیادہ ایکسٹینسو کام ہمارے سامنے یوم پیاجے کی تھیری کی صورت میں آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پیاجے نے اپنا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا تصور دیا ایک بہت کمپریہنسو تھیری دی اور انہوں نے بتایا کہ سرٹن اسٹیجز کے سیکوینس کی صورت میں ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے the stages follow the sequence as be set earlier the earlier stage will always come first یعنی سینسری موٹر اسٹیج جو سب سے پہلی اسٹیج ہے سب سے پہلے وہ وقوع پذیر ہوگی اور آخر میں فارمل آپریشن کی توقع کی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ سب لوگ فارمولا آپریشنل لیول پر پہنچے لیکن سیکوینس وہی رہے گا پیاجے نے ہر اسٹیج کے حساب سے کچھ ایج لیول بھی بتائے اور انہوں نے بتایا کہ اس اس عمر عمر سے تک sensory motor stage and then formal operational but the age level has talked about they are arbitrary as he says they are not fixed it is not necessary that the age for motor stage will always be uniform everywhere in the world. Similarly, formal operations کی عمر ہو سکتا ہے مختلف جگہوں پر مختلف ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس لیول پہ نہ پہنچ پائے جی نے جب اپنی یہ تھیری ترتیب دی تو بنیادی طور پہ اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ان کا وہ تجربہ اور وہ آبزرویشن تھی جو انہوں نے اپنے بچوں کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے محسوس کی اسی آبزرویشن کو دوسرے بچوں کے اوپر بھی اپلائی کیا گیا اور دیکھا گیا اور انہوں نے اس طرح کی ٹاسک ڈیولپ کی کہ جن کی مدد سے ہر مختلف طرح کے لیول کو جانچا جا سکتا تھا پیاجے نے ڈیولپمنٹل لیولز کو جانچنے کے لیے جو ٹاسک بنائے ان کو ٹاسک ہی کہا جاتا ہے ان کو ٹیسٹ نہیں کہا جاتا کیونکہ ان کا مطلب یا ان کا مقصد ٹیسٹ کرنا نہیں ہے ان کا مقصد جانچنا ہے یعنی یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایک سرٹن لیول آف اچیومنٹ یا ڈیولپمنٹل اسٹیج کیا ایک بچے نے حاصل کر لی ہے یا نہیں اس کا مقصد بچے کو اس میں فیل یا پاس قرار دینا نہیں ہے اگر کوئی بچہ اس لیول پہ نہیں پہنچا جس پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ پہنچے گا تو ہمارا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ وہ اس لیول پر ہے یا نہیں ہے ٹاسک جو پیاجی نے بنائے ان کو بناتے ہوئے اس اس نے کچھ نئے تصورات پیش کیے پہلے دوسرے سائیکولوجسٹ نے ان چیزوں کو میجر کرنے کی شاید کوشش نہیں کی تھی اور جب کی بھی تو ان کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جیسے کہ پیاجے نے کیا introduce some specific concepts. For example the concept of permanence, the concept of conservation the concept of perspective اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تصورات انہوں نے پیش کیے اور انہیں تصورات کی بنا پر انہوں نے اپنی ٹاسک بنائی مختلف ڈیولپمنٹل لیولس کے لیے مختلف طرح کے ٹاسک بنائے گئے جن کے بارے میں ہم آئندہ بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے جب ہم کوگنیٹو میجرمنٹ کی بات کریں گے لیکن ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ تصورات کیا تھے object permanence the child is aware of the object existence when they are out of sight task کیا ہے سچویشن کیا ہے سچویشن یہ ہے کہ کیا ایک چھوٹا بچہ جب اس کے سامنے سے کوئی چیز ہٹا لی جاتی ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز اب بھی موجود ہے یا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت چھوٹے بچوں کے سامنے سے اگر کوئی چیز ہٹا لی جائے یا ان سے کوئی کھلونا لے لیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ چڑیا اس کھلونے کو لے گئی ہے تو وہ رونا بند کر دیتے اور تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں لیکن ذرا بڑی عمر کے بچے کو اگر کہا جائے کہ اس کی چیز چلی گئی ہے اور اس کو کوئی چڑیا یا کوئی پرندہ لے گیا ہے تو اس میں یقین نہیں رکھتا جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچے میں بھی آبجیکٹ پرماننس کا تصور نہیں تھا اس کے خیال میں چیزیں تب تک ہی موجود ہوتی ہیں جب تک وہ نظر کے سامنے ہوتی ہیں لیکن جب عمر بڑھتی ہے تو بچہ سیکھ لیتا ہے کہ جب چیزیں میرے سامنے نہیں ہوتی تب بھی وہ ایگزٹ کرتی ہیں چنانچہ پیازے نے اس کو میجر کرنے کے لیے بھی ٹاسک بنایا then conservation conservation is the recognition that an attribute remains constant over changes in perceptual appearance یعنی کوئی چیز اگر اپنی شیپ بدل بھی لے تو اس کا والیوم مثال کے طور پہ وہی رہتا ہے اگر پلاسٹیسین کے ایک بلاک کو ایک کیوب کو ہم کنورٹ کر کے ایک لمبے سلینڈر میں تبدیل کر دیں تو اس کا والیوم یا اس میں اماؤنٹ آف پلاسٹیسین وہی رہے گا اسی طرح سے اگر ہم کسی لکوڈ کو مختلف شکل کے برتنوں میں ڈالیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا والیوم وہی رہتا ہے اس کی اماؤنٹ وہی رہتی ہے صرف شیپ بدل جاتی ہے لیکن اگر کسی چھوٹی عمر کے بچے کو آپ یہی چیز کر کے دکھائیں تو یہ کہے گا کہ جو برتن یا کوئی بیکر جو ہے وہ سلینڈریکل ہے لمبا ہے اور اونچا ہے اس میں زیادہ پانی ہے اور جو چوڑا ہے اور جس کے پینے میں پانی پورا آ گیا ہے اس میں پانی کم ہے اسی طرح سے جب ہم پلاسٹیسین کو ایک لمبی سی شکل دے دیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ زیادہ ہے اور جب ہم اس کو موڑ کے چھوٹا سا ایک بال بنا دیں گے یا کیوب میں کنورٹ کر دیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تھوڑا ہے so, کنزرویشن کا کانسیپٹ بھی دیکھا گیا کہ چھوٹی عمر میں موجود نہیں ہوتا لیکن جیسے عمر بڑھتی ہے تو بچے یہ کانسپٹ سیکھ جاتے ہیں then there is another that is perspective perspective means that if you look at things from different جیسے کہ ہم دیکھیں کہ کسی سڑک کے شروع میں اگر ہم کھڑے ہوں یا ریل کی پٹری کے شروع میں کھڑے ہوں اور اگر ہم دور دیکھیں گے تو ہمیں چیزیں کنورج کرتی ہوئی دکھائی دیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سائز میں بھی چھوٹی ہوتی جائیں گے لیکن جب ہم چھوٹے بچوں کو اس طرح کی ڈرائنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ یہ چیزیں نہیں دکھا پاتے ان کے خیال میں ڈسٹینس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اینی وے دا پرپز ہیئر از ناٹ ٹو ڈسکرائب دا ٹاسک بٹ ٹو گیو آئیڈیا دیٹ ہاؤ یوزنگ آرڈینل ہیو ڈیٹرمنڈ اینڈ ڈیولپ سیسٹمز اکارڈنگ وی کین ٹیسٹ اینڈ جج دا لیول آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈ بائی یوزنگ ڈفرینٹ آف ٹاسک پیاجے کے سسٹم کے مطابق ہم بچوں کا ڈیولپمنٹل لیول ڈٹرمن کر سکتے ہیں اس کی اسمنٹ کر سکتے ہیں اور جو چیزیں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو ہم نہ تو ٹیسٹ کہتے ہیں نہ ٹیسٹ آئٹمس لیکن ہم اس کو ٹاسک کا نام دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی سچویشن میں آرڈینل اسکیلس بھی کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں کسی بچے کے بارے میں جب ہم کوئی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ اور سسٹمز ایسے موجود ہیں جو کہ ہمیں ریلیٹو اسٹینڈنگ آف اسکورس کے بارے میں بتاتے ہیں اسی طرح کے ایک اور کانسیپٹ ہے پرسنٹائلس کا in the previous lecture we have been talking about the statistical concept that are used in psychological measurement and we set that the very basic things that we use in this way for measurement are the standard deviation mean the graphic representation of data and similar things but there are some very, use and which are very very the this the concept of percentiles is one of those. جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے اور آپ اسٹیٹسٹکس میں بھی جان چکے ہیں یہ بات پرسنٹائلس کا تعلق کچھ کچھ پرسنٹیج سے but percentiles are not the same as percentage percentage آپ کو ایک را فارم میں بتاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ پانچ سو میں سے دس لوگوں نے یہ اسکور حاصل کیا تو سو میں سے کتنے لوگوں نے یہ حاصل کیا ہوگا پرسنٹائل میں ہمیں ایک طرح سے پوزیشن بتائی جاتی ہے اکثر جو انٹرنیشنل ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں ان کے ریزلٹس پرسنٹائل کے فارم میں ڈکلیئر کیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب آپ کا ریزلٹ آیا تو اس کے مطابق آپ نائنٹی ایٹ پرسنٹائل پہ تھے جس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ نائنٹی ایٹ پرسینٹائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نائنٹی ایٹ لوگوں سے بہتر پرفارمنس کر چکے ہیں یا یہ کہ آپ کم از کم ستانوے لوگوں سے بہتر پرفارمنس کے مالک ہیں لیکن جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ پرسنٹیج اور پرسنٹائل دو مختلف چیزیں ہیں پرسنٹیج ایک را اسکور ہے جبکہ پرسنٹائل ایک ڈیرائیو اسکور ہے پرسنٹائل کا مطلب ہے ہر سو میں سے عام طور پہ ہم 25th ففتھ اور سیونٹی ففتھ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ فرسٹ کوارٹائل اور تھرڈ کوارٹائل کے بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ پرسنٹائل کا تصور استعمال کرتے ہیں اور اپنی انٹرپٹیشن کے لیے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسکور کون سے پرسنٹائل پر موجود ہے اور بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں مثلاً ریونس پروگرسو میٹرسز میں اگر آپ ہنڈریڈ پرسنٹائل پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سو فیصد سے بہتر ہیں یا سو سے بہتر ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی مقصد حل نہیں ہوتا اس کے ایسے بعض اوقات پرابلم سامنے آتے ہیں particularly when we have to compare the scores when we have to compare the of one test with another test when we have to compare the scores of one person with another at times the use of percentiles does not serve the purpose and we need some other measure for comparison also and this is why سے مراد ہے کہ ہم اسکورس کو راسکور ایک ایسی فارم دے دے اس طرح سے ڈیرائیو کریں کہ وہ کمپیربل ہو جائے when we are talking about standard score we are talking about raw score of a person with reference to the average of the norm and the other of the norm اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ ایک را اسکور 100 کا کیا مطلب ہے ایک ٹیسٹ میں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ٹیسٹ کا ایوریج اسکور کیا ہے یعنی مین اور اس کی اسٹینڈرڈ ایویشن کیا ہے اگر اس کی ایوریج جو ہے وہ بھی 100 ہنڈریڈ ہے اور میرا اسکور بھی 100 ہنڈریڈ ہے تو آپ اس کا جب را اسکور لے کر اسٹینڈرڈ اسکور میں اس کو کنورٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسکور زیرو آ جائے گا فارمولا اس کا یہ ہے X minus mean divided by standard deviation X سے مراد ہے میرا اسکور مین سے مراد ہے ٹیسٹ کا مین اسکور اور اسٹینڈرڈ ڈیویژن آلریڈی دی گئی ہے چنانچہ میرا را اسکور 100 تھا مائنس ایوریج 100 ہنڈریڈ زیرو آ گیا اسٹینڈرڈ ڈیویژن کچھ بھی ہوتی 10 ہوتی یا 100 ہوتی آپ اسے ڈیوائڈ کرتے جواب زیرو ہی آتا اسٹینڈرڈ اسکور کو لے کے اور جس کو ہم زی اسکور بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات زیڈ اسکور بھی کہتے ہیں زی اسکور کو لے کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈسٹریبیوشن میں خاص طور پہ اگر وہ نارمل ڈسٹریبیوشن کی ہم بات کریں تو یہ کہاں پر فال کرے گا زی کی ویلو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی ڈیویشن کے فاصلے پر یہ اسکور پایا جاتا ہے مین اور اس اسکور کا فاصلہ کیا ہے کیا یہ اسکور اگر اس کا جواب نیگیٹو میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسکور مین سے کم ہے اور کم والی جانب یا نیگیٹو جانب میں اسٹینڈ ڈیویشن کے ڈسٹینس پہ ہے اور اگر اس کی ویلو پوزیٹو میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکس کی ویلو جو ہے اس ٹیسٹ کے ایوریج اسکور سے بڑی تھی اور اس کو جب ہم نے اسٹینڈ ڈیویشن کی ویلو کے ساتھ ڈیوائڈ کیا تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ اس ڈسٹریبیوشن میں جو کہ ایک بیل شیپ میں تھی مین سے پازیٹو ڈائریکشن میں پائی جاتی ہے یعنی یہ ہائر دین مین ہے پلس پہلی انفارمیشن اور دوسری انفارمیشن ہے کہ کتنی ہائر ہے اور جو اس کا ڈسٹینس ہے اس کو ہم اسٹینڈرڈ ایویشن کی صورت میں بیان کرتے ہیں اور یہیں پہ ہمارے سامنے نارمل اسٹینڈرڈ اسکورس کا بھی تصور آتا ہے جب ہم انہیں ڈیرائیو اسکورس کو نارمل ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسکورس لے کے اگر یہ مین ہے اور یہ اسٹینڈرڈ ایویشن ہے تو ہمارے اسکور کی ایک سرٹن ڈسٹریبیوشن میں کیا پوزیشن ہے ان ادر ورڈ اٹ گیوز اس انفارمیشن ریگارڈنگ دا ریلیٹو پوزیشن موسٹ اے اینڈ لیٹسٹ کانسپٹ اینڈ وچ از یوز ان مینی tests ٹیسٹ ٹوڈے از concept آف ڈیویشن اور ڈیویشن آئی کیو پیپل آف دا سیم ایج اینڈ ایزیومجل از نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم انٹیلیجنس کوشچن کے فارمولے کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک ریشو کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے M A over C A multiplied by hundred یعنی مینٹل ایج کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم کرونالوجیکل ایج کے ساتھ اور اس کو پھر ہنڈریڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اگر مینٹل ایج اور کرونالوجیکل ایج ایک ہی ہوگی اور اس کو ہم ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب ون ہنڈریڈ ہی آئے گا یعنی جو کہ ایوریج آئی کیو تھا 100 کا یہ شخص اسی پہ فال کر رہا ہے کیونکہ اس کی مینٹل ایج اور کرونالوجیکل ایج جو ہے وہ دونوں ایک برابر ہے in other word has an average intellectual ability لیکن اگر کسی شخص کی مینٹل ایج مثال کے طور پہ ڈبل ہوتی mental age six chronological age three اب اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے اور ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آئے گا two hundred Now, this this uh, concept and formula has always been used for calculating intelligence quotient. لیکن کچھ صورتوں میں اس میں کچھ پرابلم نظر آیا اور پرابلم بنیادی طور پہ وہی ہے کمپیریبلٹی کا پرابلم کیا ہر ٹیسٹ میں مختلف طرح کی آئی کیوز کو ہم ایک برابر درجہ دے سکتے ہیں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کا 100 ہنڈریڈ آئی کیو دوسرے ٹیسٹ کے 100 ہنڈریڈ آئی کیو کے بھی برابر ہے یا ایک ٹیسٹ میں اگر کوئی شخص ابو ایوریج نظر آ رہا ہے تو کیا وہ شخص دوسرے ٹیسٹ میں بھی ابو ایوریج پرفارمنس حاصل کرے گا سو so, جہاں پہ ایک طرف اسکیٹر آف اسکورس کا پرابلم ہے اور جہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمپیریبلٹی کا پرابلم ہے اس کو حل کرنے کے لیے ڈیویشن آئی کیو کا تصور استعمال کیا جاتا ہے جس میں ہم ڈسٹینس جو ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے حساب سے متعین کرتے ہیں کسی اسکور کا اور ذہن میں یہی تصور رکھا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اسکور جو ہے یہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں گے اسی سے ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی مختلف طرح سے نارمس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے ہم نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ را اسکورس کو ڈرائیو اسکورس میں یا کمپیریبل میجرز میں کنورٹ کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے ہم دو چیزوں کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ ریلیٹو اسٹینڈنگ کسی شخص کی کیا ہے اس کے لیولس کیا ہے جس کے اوپر وہ اسٹینڈ کر رہا ہے اور دوسرے یہ کہ ہم اس کو دوسروں کے ساتھ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیٹیوٹی آف اسکورس جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے ریلیٹیوٹی آف نارمس نارمس کا آپس میں کیا تعلق ہے اسکورس اور نارمس کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے اور مختلف طرح کے نارمس جو ہیں وہ آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کیا ہمارے پاس کوئی ایسے طریقے ہیں جس کی مدد سے ہم ٹیسٹ ایکس وائی زی کی اکویبلینس دیکھ سکیں ٹیسٹ اے بی سی کے ساتھ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ اے بی سی جو کہ شاید میتھمیٹیکل ابلیٹی کا ٹیسٹ ہے اور ایکس وائی زی جو کہ شاید وربل کا ٹیسٹ ہے ایک ہی شخص نے جب وہ دونوں ٹیسٹ دیے اور ایک میں اس کی ایوریج پرفارمنس آئی اور ایک میں ابو ایوریج پرفارمنس آئی تو ہم اس کو اکویٹ کیسے کر سکتے ہیں ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نارمس کے حوالے سے کون کون سے تصورات استعمال ہوتے ہیں اور نارمس کو کس کس ٹرمز میں بیان کیا جا سکتا ہے آئندہ لیکچر میں ہم یقیناً اس کے بارے میں گفتگو کریں گے ٹیسٹوں کو اور ان کے ریزلٹس کی ایکویلنس کو کیسے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا پروسیجرز ہمارے پاس موجود ہیں آج ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیسٹوں کو اسٹینڈرڈائز کرنے کا کیا مقصد ہے نارمس کیوں ڈیولپ کیے جاتے ہیں نارمس کس طرح سے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کسی شخص کا ڈیولپمنٹ لیول کیا ہے اور اس کی کمپیریٹو پوزیشن دوسروں کے مقابلے میں کیا ہے اس کے علاوہ کسی شخص کی اپنی پرفارمنس مختلف سب ٹیسٹ کے اوپر بھی کمپیئر کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے اس سلسلے میں ہم بہت سے طریقوں کو بہت سے پروسیجرس کو اور بہت سے تصورات کو استعمال کرتے ہیں ہم نارمس ڈیولپمنٹل نارمز استعمال کرتے ہیں جس میں ہم ڈیولپمنٹل لیول کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے مینٹل ایج کا بھی کانسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سے ٹیسٹ کے نتیجے میں ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ کسی شخص کی یا کسی بچے کی مینٹل ایج کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھا کہ ایک اور کانسیپٹ ہے جو کہ گریڈ اکویولنس کا ہے یعنی آپ ڈیولپمنٹل لیولس کے حساب سے یا مینٹل ایج کے حساب سے کسی شخص کی انٹلیکچوئل ابلٹی کا تعین نہیں کرتے بلکہ آپ گریڈ نارمز بنا کے ان کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے اپنی عمر کے گریڈز کے مطابق ہے اس سے کم ہے یا زیادہ ہے but we saw that there are problem there are some shortcoming of the use of developmental norms some shortcoming the concept of mental age and some shortcomings when we use grade equivalents ہمیں یہ شارٹ کمنگز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور جب ہم کسی بھی ٹیسٹ کو انٹرپریٹ کریں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سپلیمنٹری ایویڈینس کے ساتھ بھی سپورٹ کریں اور صرف ایک ہی ٹیسٹ کے ریزلٹس کو بھی حرف آخر نہ سمجھ لیں اسی سلسلے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے ٹیسٹ جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ اسکورس کا یا زی اسکورس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ کافی پریکٹیکل حل ہے ان مسائل کا یعنی ٹیسٹ کا جب اسکیٹر ہو جب ہم یہ بھی دیکھیں کہ مختلف ٹیسٹ کے اوپر یا سب ٹیسٹ کے اوپر ایک ہی شخص مختلف طرح کی پرفارمنس حاصل کر رہا ہے تو اس کو ہمیں ایک معیار سے کمپیئر کرنے کے لیے یا ان کا آپس میں ایک تجزیہ کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ کو اس کا استعمال کرنے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے ان کو استعمال کرنے کی مدد سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو بھی ایک سرٹن اسکور حاصل کر چکا ہے اس کی ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے especially on a normal distribution کہ اگر ہم ایک تصوراتی ہائپوتھیٹیکل ڈسٹریبیوشن کو بھی لے لیں تو وہاں پہ اس کا اسکور کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اور جب ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کے مین اور اسٹینڈیشن کے بارے میں انفارمیشن ہے اس کے نارمس اور اس کے را کو اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل ڈیٹا موجود ہے تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نارمز میں اس نارم کے را کو اس کے ڈسٹریبیوشن میں اس شخص کا اسکور کہاں پر اسٹینڈ کرتا ہے کیا وہ ایوریج کے مطابق ہے بلو ایوریج ہے اور ابو ایوریج ہے اور اگر وہ بلو ایوریج ہے یا ابو ایوریج ہے تو اس میں اور مین میں کتنی اسٹینڈرڈ ایویشن کا فاصلہ ہے اگلے لیکچر میں ہم اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ نارمس مختلف طرح کے کیسے ڈیولپ کیے گئے ان کا آپس میں کس طرح سے کمپیرزن کیا جا سکتا ہے وہ کیا طریقے اور کیا سچویشنز ہیں جس کے جس میں ہم دو طرح کے نارمس کو اکٹھا کر کے ایک تجزیہ کر سکتے ہیں اور کسی شخص کے اسکورس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں یہ سب کچھ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اور اس کے بارے میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہن میں کچھ تصورات جو ہیں وہ واضح ہو سکے تب تک کے لیے آپ آج کے لیکچر پہ غور کیجیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ